عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے جو دستے مبارک میں تھی مارتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے کہ حق قائم ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا حق قائم ہو گیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا ہے آئندہ کچھ ہو سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستاسی